آمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑی جائیں ان کا آمان ترک پائے اور اپنی رب ہی پر بھروسہ کریں